حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو سودا کرنے والوں کے درمیان سودا پکا نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں مگر خیار والی بیگ کا حکم الگ ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوراسی